تو اگر تو کات مانیو فریقم من الدینہ اوت الكتاب یہودن یعنی اوتل کتاب آئی دن اہل مز کنسی جماعت سن اگر تھی کت بوزو تہ پتہ کیا گش کیا گش قم یردوکم بعد ایمانکم تم ہے تو واپس ایمان پر کافرین کفرس ہے امیق معنی کیا گو شاید اس تو یاد میں ونیو تو ہی کہ مدینہ طیبہ مز زی قبیل اوس قبیل خزرج یم ن زیادہ پڑمت لکھمت کی البتہ یہود تتی پڑمت لکھمت یمن پان و لڑائی گسن اوس تو خزرج وارن ورین جنگ چلان یمن پان ون اخ جنگ چلیو اکس ہتس تو وہن ورین یعنی چلان اس جنگ مز مز اس گسن وہر دے وہر زبردست زید اس یمن پان ون قبیلہ اوس قبیلہ خزرج اور یہود اس خوش تم اس خوش ہے موجود گسن پان ون کل پھاٹنا ون كہ اگر یہ پانون متفق گئی تو پوشن مٹھت ویسے یہ کٲنٛسہِ یِم ٲسۍ تعدادس منٛز تہِ کٲفی بیٚیہِ ٲسۍ یِم بڑٕ بڑا ہسا یہِ طاقتور اوس یہِ محنت یِم زبردست ساتہٕ رسول پاک تشریف مدینہ طیبہ چونكہ ورس تو خضرہ جو ایمان صدیقہ تھا علم و دشوے ایمان اون تم چنا مسجد نبوی اسم و دشوے تب کو آتا ہم ہاں، چنا لڑی لوڈ نماز پڑھن ہم چنا اشوران مشوران من سوئی تھی آسن علم اکوٹا ہے آسن تو میں کچھ روی سے پرین اداوت پرین نفرت پیون جانگ وار وار وار وار گو یہ مشیر شکر ہم ہاں، بس یہ بنی بائین ہند پوچھتی تب ہم بیان چو بروٹ کن اکی جائے بلکہ امنی آیت المجی بروٹ کن وذکرو نعمت اللہ علیکم یزکن تم آدان اے ایمان والے اسے نعمت کریو یاد خدای سن یلتے پانوے دشمن ایسو فاسباتم بی نعمتی اخوانا فاللفا بین قلوبکم پروردگار انترو محبت ہوئی جلن مست تو یہ پت پانوے بھائی بھائی تو بارحال یہ من کو زبردست پانوے بھائی چارہ یہودہ روز نہیں پسند یون من کی ہیں تمہوں روز نہیں خوش ہوتی میں تو کنتری کشم بھی پرائن زمانک پٹھ کل پھاٹ نو نکی سک لڑائی گیس کریں کیا اصل زد تمن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید کہ اسلام گوس مٹن یہ یم کیا جائے یور تو لہذا گو اخ یہ سا یہودی اکہ دہ ات اچھا خزرج یم بہت تو تم اون نفر اخ دس ہے دتنس کی لالچ دپنس ثم ثہ پڑ کی اشعار اتہ جنگی جنگہ بواسس مزمو تم اشعار اس پڑھن تم اوس اس پڑھن پڑھن حضرت ولی اس پڑھن پڑھن اوس ولی اس پنن بہادری طاقت تاون تو ہمن اس کرن مزمت ہم اس پنن بہادری شعر پڑھن تو ہم مزمت بزدلی یا اس کرن بیان پان وے یعنی ایک اس پٹھ اس کرن تم چوٹ ہم اس کرن نمبر پٹھ ہم اس کرن نمبر پٹھ یہ یمے یہ اشعار ونس پارسس اس مجمس مز کہ یہ سا یہ خضرت غم جمع تٔمۍ یل یِم لٲگۍ لگ اشعار چھِ تو سۭتۍ پیوٚو ام پرٛون سوری یاد تر منٛز ٲسۍ مذمت تمو کرم کرم مذمت تو نتیجہ دراؤ کہ تونتوں میں بیس گھن دے قبیلن پانی اوس تو خضرجَس اور یوتہ گئی نوبت وز یوتہ کی وہاں گشت لڑائی تھی گشت ہتھیار کری مو آن یاسی دشتیو جمعت سو کہ یوں کرے مو پانوں بھی کیا لڑائی بھی ہو تم تاریخ تو متعین کا چلو لڑو اسے سے ہمو تو یاسی پرینس کیا بادل ہے یہ بوز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراں ہوئی تھی یاسی اتن آت جائی پیٹھ بہنے ایک ساری پتھر کرو بیان فرمو مو کی کیا زمانے جاہلیت آو تے اندر بھی شیطان ہے تو تے بھی آسے اثر تراؤ تے بھی تے استعمال کریں بھی تے پارمین بھائی بھائی چھو اسلام آو اور کفر چیزے تے گٹ وٹ کا سدے سوری کیا ختم اور تے چھو یہ سے یہ بھی تے پات تُت کو لم لمن یہ سن یہ پیر دے ویسو گھڑت اس لئے کرو کہ من نصیحت یہ من کو زبردست احساس یہ من طور فکری کی ہے یہ اس شیطان سن کتنے کاروائی یہ تر فکر چو چال کو یہودن اور یہودی چال شماس کراس کیا خبیص یہ اس خطرناک بڑا زبردست فتین تو حضرت پانچ کھت فرموک کہ تانوی بے اسلام کیا سوری تو کو بڑا احساس ہتھیارتی جی پتھر بڑ ودھ پانو کر میں دبک ہے اس بالکل یہ سا شیطانن ڈاش جائے تو اللہ تعالیٰ چی فرما ایمان والو اگر تھی کت مانو کمن ضم یہود بی کت تو کفرس پہ کفرس پہ غسو یعنی اسلام نور وار ختم تھی لگو بیت جنگ جدلس کن لڑائی جھگڑس کن اس پہ ورنہ ورکس ماع محبت یہ مکلو سورے لہٰذا فرمو اللہ تبارک تعالیٰ اے ایمان والے اگر تھی اہل کتاب جماعت سن کت تسلیم کرو مانو ی رودم بادہ ایمان کن کافرین تو تم کیا تھی تم لوٹائیں تو واپس کت کفرس نش قفر بنائ ناممکن تہند خاطر پھرو بھی واپس كوكن كفرس كون كی وقف فرو نا اور کیسے تم کفر کرو گی کیسے تم یہ تو تعجب کی بات ہے کیوں ون تم تتلہ علیہ آیات اللہ ون تم تتلا حالانکہ تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے پڑھی جا رہی ہے علیکم تمہارے پر آیات اللہ, اللہ کی آیتیں وفیکم رسول اور تمہارے اندر رسول اللہ خود موجود ہیں تو رسول اللہ نے ان کو فرمایا فرمایا تعجب ہے تمہارے لیے میں تمہارے اندر موجود ہوں اور پھر بھی تم آپس میں لڑو گے یعنی معیاری یعنی موجودگی ڈکی دائی لڑے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کیسے کفر کرو گے اسلام لانے کے بعد سچے مسلمان ہو تم اور تمہارے اوپر باقاعدہ قرآن پاک کی آیتوں کا یعنی جو نزول ہو رہا ہے اور آپ کو آیتیں سنائی جا رہی ہیں تمط علیکم آیت الوفیکم رسول اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے اندر خود رسول اللہ وسلم تشریف فرما ہے بِاللَّهِ جو شخص پکڑے گا اللہ تعالیٰ کو جو کس کو پکڑے گا اللہ یعنی جو سہار پکڑے گا اللہ تعالیٰ کا مضبوطی کے ساتھ اللہ کا دامن تھام لے گا شریعت پر مضبوطی کے ساتھ رہے گا فقط خود تو بے شک ہدایت پا لیا اس نے الا سرات مستقیم کس کا سرات مستقیم کا <clears throat> مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو پورا مان لیا دل سے تو سیدھے راستے پر وہ لگ گیا اب شیطان اس کا کچھ نہیں کر سکتا اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ایمان والو ہر وقت تم اللہ کا خوف دل میں رکھو یہ نہیں کہ کبھی دل میں خوف ہو کبھی نہ ہو ہر وقت یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتق اللہ تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے کیسے حق کا ہی جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے جیسا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ویسے ڈرو ہر وقت دل میں اللہ کا خوف ہو کہ نافرمانی کریں گے تو پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیسا ہوگا کیا ہوگا اس لیے فرمایا ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو ولا تموتن ہرگز ہرگز تم کو موت نہیں آنی چاہیے اللہ مگر وانتم تم مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو کیا ہو اس کا کیا مطلب ہے کہ تھی نسا مرزو نے کن کے حالت پہ مگر مرزو کات ایمانی حالت پہ مسلمان بجے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اسلام کے ساتھ لگے رہو پھر موت جب بھی آئے گی تو اسلام پر ہی آئے گی ورنہ اگر تم نے اسلام کو چھوڑ کر پھر وہی زمانے جاہلیت کی چیزیں اختیار کر لی پھر تو خطرہ ہے موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے لہذا فرمایا کہ ہرگز ہرگز جان نہ دینا مگر اسلام کی حالت میں ہی اب وہ کت کر دی انسان اسلام کس حالت میں جان رسول اللہ سم فرمو ان تم تم تو کما تحیون کہ تمہیں موت اسی حالت میں آئے گی جس حالت میں تم نے اپنی زندگی گزاری ہو یعنی کر زندگی گزارو نے تم اسی موت رک وہ تم تو کما تموتون اور قیامت کے دن تم کو اپنے قبروں سے کھڑا کر دیا جائے گا اسی حالت میں جس حالت میں تمہیں موت آئی ہو یتھ حالت میں زندگی آسو گزارن موت ہی تیتھی اور یھ حالتس مز موت ہی تالتس مزو قیام تک قیامت وا تسم و بحب مضبوط پکڑ لو اللہ کے راستے کو او رسی کو اللہ کے اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن پاک شریعت اکٹھے ساری رٹیو کیا خدا سے راز کریو مضبوط حضرت شیخ العالم رضی اللہ فرماؤں سہری سمتو ایک سی رجی تو راز سے مراد کوئی وہ رسی نہیں ہے کہ رسی لٹکی ہوئی ہو مراد یہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے کون قرآن پاک رسی کا مطلب ہے کن جائے راز آئے پچ پتہ رجی تھاف کرن کر پکان کیا برو برو تیرے سہلابس مزہ رز رج رج کیا ہے راز مضبوط رز کر تپت تر اپور اینڈ چ راز کن جائے رز رز انسان ہور کھسان رز رز انسان اپور تران راز مضبوط چیز اک رز گو ایزان تو ہاک گھن ایزان کن سات گاڑی کن تو پکان گاڑی فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو تو اللہ کی رسی دنیا میں اللہ نے ڈالی ہے رسی آسمان سے جو اس کے ساتھ چپک جائے گا مضبوط تو رسی اوپر جائے گی جنت میں کہاں یہ کھس پہ لاسٹس جنتس من تو آس الی گوت تو وہ تو وہی پہنچے گا اور یمس اس نتائش تو وہ تو یہی رہے گا دوزخ میں ہی کیڑا دوزخ روز یہ زمینس یہ پہ دوزخ شروع یل بھگ ہوئے کھستی تم رو نا تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی مضبوط ہے یہ ٹوٹ نہیں سکتی یہ ٹوٹ ہاں چھوٹ سکتی ہے چھوٹ ٹوٹے گی نہیں یہ تو بہت مضبوط ہے اب ہاں کر اس جائے تو ست سکا جی نہیں ٹریٹمنٹ پوائے آئیسنس لیکن اگر آتوں کی آتوں کی گرفت کمزور ہے صاف کرنے والے کیا شو کمزور تو تو اس کا اپنا قصور ہے اس لیے فرمائے یہ اللہ کی رسی ہے یہ بہت مضبوط ہے یہ ٹوٹ نہیں سکتی ہاں تمہارا قصور اپنا ہوگا کہ اگر تم نے اس کو مضبوط نہیں پکڑا اس لیے فرمائے وا تسم و بحب اللہ جمیین تم سب اکٹھے اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو تفر رکھو الگ الگ مت ہو جاؤ الگ الگ الگ پارٹیاں اور الگ جو ہے وہ فکر اور الگ ڈیڑھ کی مسجد کرے ایک ساتھ آ جاؤ سب لوگ وزکرو نعمت اللہ علیکم وزکرو یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر اللہ نے کی ہے نعمت کب عید کن تم آدا جب تم دشمن تھے کیا تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے جان کے دشمن مال کے دشمن فالف بین قلوبکم پھر الفت ڈال دی پروردگار نے تمہارے دلوں کے درمیان تمہارے دلوں میں اللہ نے الفت بھر دی الفت پیدا کر دی محبت پیدا کر دی تمہارے درمیان فاسبہ پھر ہو گئے تم بنعمت ہی اللہ کے فضل سے اس کی نعمت سے اخوانا بائی بائی تے بنی اوپر کیا عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ شفا النَّارِ وکن تم واؤ منے اور کن تم منے تھے تم اللہ شفا حفرا حفرہ منے گڑھا میرا منے آگ کا تم لوگ آگ کے بہت بڑے گڑھے کے کنارے پر تھے شفا منے کنارہ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اللہ تعالیٰ نے تم کو نکالا وہاں سے فَأَنْقَذَكُمْ خدا ان کڑیو تم تم نش نبر دور یوکن يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لئے اپنی آیتوں کو لعلکم تحتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ ایک شخص نے کچھ پت کرن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حض گو واریہ کال کھاو کچھ میتیس تن حض گئے واریہ ویری مگر کھاو چھو میں یاد زن چھو میں رات حسن کھاو اڑ کھاو چھو تم چھو بشد گسن چاہے شیٹ ویری کیا گسن <clears throat> فرموس کیا کھاو کچھو عرض کرن کتب نار دزن کی جائے خطرناک گژھان تٔتھۍ منٛز یِوان تہٕ گژھان تٔتھۍ منٛز تِم ٲسۍ یِوان اورٕ تِمن ٲس نہٕ پتہ کھین ییٚلہِ تیز اورٕ تہٕ گٔے نا تٔتھۍ منٛز گاڑ وول اگر تیز کٔدٕل تم تہٕ سُہ گژھِ کدل تٔتھۍ تو یِم ٲسۍ یِوان گژھان أتھۍ منٛز مگر شخص آو کوٗشِش اوس کران سُہ رکا اوس یِمن پھِران مگر یِم ٲسۍ تٔمِس پھرانس تمہ یِوان اڑ دشن منٛز یعنی بہٕ تہِ اوسُس تٔتھۍ بتات منٛز یِم سران ٲسۍ تہٕ بفلس من دانے گا گژھان ٲسۍ نارس من حظ کٔر مےٚ کۄم تو پھِرنس واپس نہٕ بہٕ بہت کُس تانۍ صاحبہ مگر مجھ نہٕ مے یعنی خابس من رو نیان کی اہم شریٖف شریف کس کہین تہٕ بہرحال بہٕ ہُشیار فرموس کہ خواب وشن کس حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ فرموس خالد یہ خواب کہاں یہ تو حقیقت ہے یہ تو فرموس یہ پتہ یہ نار کس دس میں پتہ کہ یہ دوزک نار یہ دوزک دزن یہ خواب اس چچا معلوم وٹ کم لگا نا دھیم پتہ وٹ کم ترا فرمو وٹ قریش کم تراؤن مکہ شریف روزن ول لوگ ترا کت من دوزکس قسم ٹے معلوم شخص کس اس یمس تم نہ مانا نا منووم کی پرزنت نیم ست تروی نا فرمو سحمد محمد رسول اللہ گویا علیہ گیا فرموخ نار قرشی وٹ لگا اور نبی کریم کرا یسانوں کڑو بچہ واپس گوگی تو یہ وجہ برابر نار کس بٹس پہ وت پھر واپس سرد خالد ولید نت جنگی عہدس من کافرن ستی جنگی بدرس من تھی کافرن سی تمام جنگن من برو برو پہ سر جرنیل تم لاسٹس پہ پوڑ پہ گویا کہ بالکل جہنم کی وش پہ کیا اون واپس تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو دیکھو میں نے تمہارے اوپر کیا نعمت کی ایک تو تم آپس میں دشمن تھے تو تم کو بھائی بھائی بنایا اور دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگ جہنم کے کنارے پر تھے اور میں نے تم کو وہاں سے کیا کر لیا واپس نکالا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جب تم مسلمان ہو گئے تو اب تمہارا کام کیا ہونا چاہیے تمہارا کام کیا ہونا چاہیے وہ تو دنیا کا کام تو ضرورت ہے روٹی کپڑا اور مکان آکاش آگ کم کرن وہ تو الگ الگ مسئلہ ہے زمین اس پیٹ دکان اس پیٹ کہاں مزدور کرنے لیکن تمہارا اجتماعی کام کیا ہونا چاہیے فرماتے ہیں وم منکم اور چاہیے کہ تم تم میں سے ہو امتن ایک جماعت مستقل یدعون الی الخیر جو خیر کی طرف بھلائی کی طرف اسلام کی طرف لوگوں کو کیا کرے دعوت دے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم دن تم کا بھی نیک کامن وَيَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ اور رکائیں تم لکن برائیوں نہیں سے هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ میں لکش کامیاب میں لکش یہ سمجھ مقصد ہے زندگی یہ فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد تمہارا یہ کام ہے کہ مستقل ایک جماعت ہونی چاہیے اسی کام کے لیے جو لوگوں کو کیا کرے دین کی دعوت دے دے ان کو امر بالمعروف نہیں ان کر لے جی آپ آرے ہم نکالیں